صاحب الحمد اللہ اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ اعمال کے کرنے میں ایک چیز ہے کہ انسان نیکی کے کام کرے اور وہ یہ چاہے کہ پہلے اس کی حکمت معلوم ہو اس کے بعد یہ کام کرے اور ایک چیز یہ ہے کہ حکمت نہ معلوم ہو لیکن عقل سے اس کام کا فیصلہ کیا جائے کہ عقلاً اس کام میں حسن ہے خوبصورتی ہے یا ایسی ہے بس بات کے کر لو تو جو اس سے پیچھے مباحث گزری ہیں ان میں حضرت نے یہ بتا دیا کہ شریعت کے مطابق اعمال کرنے میں خود حسن بھی ہے اور عقل بھی ان چیزوں کی تعریف کرتی ہے پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ آخر ان اعمال کو کب کیا جائے جب کسی انسان کو اس کی حکمت کا علم ہو جائے یا اس سے پہلے بھی وہ اعمال کیے جا سکتے ہیں تو یہاں سے انہوں نے اس بات کو شروع کیا اور ارشاد فرمایا کہ عنوان اس کا باندھا ہے کہ لا يتوقف على معرفت المطالب یہ اس بات کا بیان ہے کہ آدمی شریعت کے احکامات پر عمل کرے اور وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جب تک مصلحتیں معلوم نہ ہوں میں اس وقت تک یہ کام نہیں کروں گا وہ اوجبت ایون اور یہ بھی ضروری ہے واجب کرتا ہے لا ان احکام اذا شریعت پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے اس وقت بھی جب آدمی کو شریعت کا حکم معلوم ہو جائے قطع نظر اس کے کہ اسے یہ پتا چلے یا نہ چلے کہ اس کام میں حکمت کیا ہے مصلحت کیا ہے اب مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نماز کیوں پڑھوں آپ اسے بتاتے ہیں کہ نماز میں اصل حکمت یہ ہے کہ قیامت میں جب اللہ تعالیٰ جس کا تم نام لیتے رہے ہو اور جس کے ساتھ تمہارا تعلق رہا اور جس کی عبادت کرتے رہے ہو اس کا اس عبادت عبادات اور ان چیزوں کا ایک عروج اور ایک انتہا اور اس انتہا کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے اور دیکھو گے تو پھر اس کو سجدہ کرو گے اب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کیسا ہے یہ مستقل ایک مسئلہ ہے جو اس میں آ رہا ہے لیکن اتنا خیال کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر محدود نہیں اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا اللہ صرف زمین میں ہے یا ایک جگہ پہ خدا بند ہے ماض اللہ یہ سب چیزیں کو کہانی کفر قرار دی وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ آسمان میں ہے تو یہ کفر ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر عام عوام میں سے ہے وہ آدمی تو اس پہ تو کفر کا فتوا نہ لگایا جائے کہ عوام میں یہی بات کتاب و سنت کی جو ظاہری روایات ہیں مثلاً قرآن میں آیا ہے کہ امن تم من کس سما تم اس سے نڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عادیث میں بتا دیا کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ہونا بعض روایات میں یہ چیزیں ایسے آئی ہیں ایسے الفاظ آئے ہیں یہ لفظ تو نہیں ہے جو میں نے عرض کیے ہیں مگر ایسی چیزیں آ گئی ہیں تو ان ظاہری الفاظ کی وجہ سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھنے لگے کہ اللہ آسمان میں ہے تو عوام میں ہے تو اس پہ تو کوئی فتوا نہیں کی کیا لوگ ایسے سمجھتے ہیں لیکن اگر وہ گل عبانی سے ہے تو فقہ نے اس کے کفر کا فتوا دیا ہے یہاں تک کہ صاحب بار الرائے کہ اتنا محتاط آدمی ہے کہ ابن نجین رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ الزم تو نفسی میں نے لازمی کر لی ہے اپنے لیے میں نے طے کر دیا ہے کہ میں کبھی بھی زندگی بھر کسی کے کفر کا فتوا نہیں ہوں اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جہاں انہوں نے کفر کے الفاظ سنوائے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آسمان میں ہے اللہ کو وہ علماء میں سے ہے تو چاہے اس کی نیت نہ ہو کفر کی تو بھی وہ کافر ہو جائے گا وجہ بنیادی طور پر کیا عالمگیری میں بھی لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر قاضی خان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے یا عورت یا مرد نے محبت کے اظہار کے لیے کہا کہ آسمان میں اللہ ہے اور زمین میں تم تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو اتنے پیارے لگتے ہو تو کہا کہتے ہیں اس نے کفر کا انتخاب کیا اس لیے کہ اس نے اللہ کو یہ ساری چیز جتنی چیزیں اس میں بنیاد ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کی جسم کی کسی بھی چیز کی جو صفات ہیں اس نے اللہ نے مان ہر جسم کی کچھ نہ کچھ حد تو ہے آسمان ایک چیز ہے اس کی کوئی نہ کوئی حد تو ہے زمین ہے اس کی کوئی حد ہے پیمائش ہے پانی ہے یہ ٹیبل لیمپ ہے کوئی دنیا کی کوئی چیز لے لیں اس کی حدود متعین کہ یہ اتنی حد ہے لیکن حق تعلی شاہ کو ایک جگہ مقیت مان دینا معاذ اللہ یہ فکہ نے کفر قرار دیا اسے اس لیے یہ بتاتے ہیں کہ شاہ اللہ اللہ کی ایک جگہ بڑی اس منسٹر رہتی ہے تو آگے آئے گا لیکن سر تک اتنا جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسی لیے محتاط کو کہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر عوام میں سے کوئی اوپر کی طرف اشارہ کرے کہ اوپر والے کو معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے عوام کا علم اتنا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی جانتے ہوئے اس بات کو اوپر کی طرف اشارہ کرے گا خود کا انتخاب کرنا ساری دنیا جہان میں شرک کا آغاز جو ہوا نا کفر کا وہ وہی اس نقطے سے شروع ہے کہ جسم مانو تھا خدا کی رات اور صفات ان کو جسم مان اس سے کفر کا آغاز ہوتا ہے یہ ہندو جو ہیں لکشمی دیوی کی پرستش کرتے ہیں یہ لکشمی دیوی کیا ہے اس کا نام انہوں نے کیوں رکھا لکشمی ہندی زبان میں دولت کو کہتے ہیں کہتے ہیں تم پہ لکشمی بڑی مہربان ہے یعنی دولت بہت مہربان ہے اب یہ جو لکشمی ہے یہ دیوی اور وہ سمجھتے ہیں کہ کس کی پرست سے رزق ملتا ہے اور عربی میں چلے جائیں تو یہاں پر رزاق ہے کیا سارا شانو رزق دینے والے حضرت شاہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے القول جلی میں کہا ہے کہ جب مجھے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے اپنے خاندان کے لیے تو میں یا رزاق اللہ کو کہتا ہوں دعا مانگتا ہوں اور جب مجھے سب کو کھلانا ہوتا ہے سب پہ بانٹنا ہوتا ہے تو یا وہاب کہتا ہوں تو وہ جو رزاقیت کی صفت ہے اللہ کی دولت دینے کی صفت ہے اسے ہندوؤں نے لکشمی دیوی میں تبدیل کر لیا تو جہاں سے شر کا آغاز دنیا میں ہوا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی ذات یا اس کی صفات کو مجسم کر دیا جائے ان کی تجسیم کر دی جائے اب جب تجسیم کر دی جائے گی تو معاذ اللہ خدا کا ایک جسم ہو گیا نا اور جسم پہ تو زوال آتا ہے پھر آگے چلو اس سے تو سارے کفریات کی بنیاد یہی ہے کہ کس چیز کے لیے معاذ اللہ جسم ماننا اس لیے جو معراج کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے مولوی صاحبان بھی اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے وہ ایسے بیان کرتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے جگہ نماز جمعہ تھا تو معراج کی وہ قریب دوسری مسجد سے جو آواز آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حاضری جب ہوئی وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لائے تو انہوں نے کہا تحیات اللہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے بولے اور فرمایا السلام علینا و اللہ دیکھا امت کو وہاں بھی نہیں بھولے اب میں سن رہا ہوں یہ ساری باتیں اور اس کے بعد کہنے لگے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے گلے لگایا ہاتھ ملایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کا شد اللہ الہ الا اللہ یہ کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ کفر نہیں ہے تو اور سے لیکن وہ جمعے کی تقریر ہے معراج کے واقعات ہیں جیسے ان کا براہ راست وہاں پر جانا ہوا اللہ تعالی کے ہاں تین مرتبہ یہ چیز پیش آئی ایک مرتبہ آسمان میں ایک مرتبہ زمین پہ اور ایک مرتبہ اس زمین سے بھی نیچے آسمان میں موسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ چیز ہوئی زمین پہ صلاح کے ساتھ یہ چیز ہوئی اور زمین کے نیچے سمندر میں یونس علیہ صلاح السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوئی تو جیسا اللہ یونس علیہ السلام کے قریب تھا مچھلی کے پیٹ میں اللہ ویسے ہی قریب تھا قریبتا صلی اللہ علیہ وسلم راج میں بھی اور وہی چیز تھی کوہ دور پہ بھی اس لیے ہم کسی صورت یہ نہیں کہہ سکتے کہ تارا شان سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ خدا کی محدود ہے اب اس کا نقطۂ عروج کیا ہے اس شرعی مسئلے کے بعد اس کا نقطۂ عروج یہ ہے کہ جس ذات کی عبادت کرتے رہے ساری زندگی جس کی وجہ سے حلال اور حرام کی تمیز کرتے رہے جس کی وجہ سے ظلم برداشت کرتے رہے جس کی آس اور امید پہ اپنی اولاد کو اپنے دین پہ لگا دیا اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا سب کچھ کیا اس عروج کا آغاز یہ ہے کہ ہر تعالیٰ شاہ کی بغیر کم و قید کے رویت ہو جائے ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت کیا ہوگی صاف ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھائیں گے کچھ ہوگی چیز قیامت میں ایسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ مجھے سجدہ کریں گے اب سجدے کی جو یہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اب عروج پھر اس کے بعد لوگ جنت میں چلے جائیں گے جنت میں ایسے بھی ہوں گے اس سجدے میں بھی لوگ کتنے سال پڑے رہیں گے لاکھوں سال کروڑوں سال اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ زمانہ تو ہوگا نہیں ٹائم تو نہیں ہے کہ سجدے میں مولوی صاحب نے دیر کر دی تو ہے تین مرتبہ تو پڑھ لیا اتنا لمبا سجدہ کیا کرے وہ ٹائم تو ہوگا نہیں اللہ ہی جانتا ہے لاکھوں کروڑوں سال لوگ سجدے میں ہی مست رہیں گے اس کے بعد پھر جنت اور پھر جنت میں بھی لوگوں کے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رویت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی ہوں گے جنہیں صرف ایک بار کی رویت ہے اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہر ہفتے اٹھتی اور جب وہ ہفتے کے بعد لوٹیں گے اپنے گھر آئیں گے زیارت سے واپس تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ آج تم زیادہ خوبصورت لگ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات ان پہ پڑیں گی تو وہ بہت بڑی چیز ہے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں صبح شام باری تعالیٰ کی رویت دیکھنا نصیب ہوگا اب وہ کیا چیزیں ہیں وہ ہماری عقل سے بالا ہم نہیں جانتے لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہوا وہ اس نقطے سے ہوا کہ لوگوں کو جمع کیا گیا اب اللہ تعالیٰ کی زیارت کی لوگوں نے لوگ سجدے میں گرے نماز آدمی نے اس دن سجدے میں جانے کی استعداد پیدا کر دی اسی لیے قرآن نے کہا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس دن کے میں وہ خدا کو سجدہ نہیں کر سکیں یہ ہے حکمت نماز ساری زندگی نماز پڑھتا رہا تو اندر وہ کنٹ وہ بات وہ طاقت جمع ہوتی رہی جس کے دن سہ سکے گا اور تعالیٰ شان کی آپ کو اب یہ ہے مصلحت ایک آدمی کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ کہہ رہا جی کہ آپ نے کسی کو یہ مسلحت آج پتا چلی تو اب وہ کہ ہاں آج میں نماز شروع کرتا ہوں پہلے چونکہ پتا نہیں تھی اس لیے میں نماز بھی نہیں پڑھتا تو یہ غلط بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کسی شخص کے لیے بھی یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرنے سے رک جائے اور یہ عذر پیش کرے کہ جب تک مجھے حکمتوں کا معلوم نہیں ہوگا مجھے اس وقت آپ کا عمل نہیں کرنا یہ بات درست نہیں ہے اضافہ بھی روایات شریعت پہ عمل کرے گا جب اس کو روایت کی صحت معلوم ہو جائے اللہ دن کل مسالے ان کے مصلحتوں کے جاننے تک شریعت پر عمل کرنے سے رک جانا یہ کسی کے لیے درست نہیں ہے جب روایات صحیح اس تک پہنچ گئی اسے چاہیے کہ عمل کرے اب روایات صحیح پہنچ گئی یہ پیمانہ عوام کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا بہت سی چیزیں ہر فیلڈ میں جو اس کا اہر کرتا ہے دوسرے کو نہیں دیتا مثلا بجلی کی مثال لے لیں بجلی گھر ہے اب بچہ جاتا ہے اور چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں کبھی اسکوٹر پہ بٹھائیں نا آگے موٹر سائیکل پہ تو وہ ڈرتے ڈرتے کسی بٹن کو ادھر کر دیتا ہے کسی بٹن کو ادھر کر دیتا ہے اس چیز اسے پتا نہیں ہوتا اس بٹن سے فرق کیا پڑے گا ڈرتا اس کہ کہیں ڈانٹ پڑے گی مار پڑے گی کہ موٹر سائیکل بند ہو گیا تو پھر سواری جاتی رہے گی لیکن وہ کرتا ہے ایسی حرکتیں اب کسی طرح کوئی بچہ جا کے جنریٹر والے سے گیا کہ صاحب یہ آف کر دوں میں تو وہ اسے اجازت نہیں دے سکتا اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اس کے آپ کرنے سے کس سیکٹر کے کس جگہ کی بجلی ختم ہو جائے گی بالکل ایسے ہی یہ جو ہے نا روایات کی صحت کے مسئلہ کیا ہے یہ عوام کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی وجہ اس کی یہی ہے کہ عوام کو پتا نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے کس کتاب میں لکھا ہے اس مسئلے پہ کیسے عمل کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے وہ حدیث منسوخ ہو گئی تھی نہیں ہوئی تھی کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کا اپنا فیلڈ ہے دوسرے کو اس میں اجازت نہیں دی جا سکتی بشاطہ کرواتے ہیں کہ روایات جب صحیح طور پر ثابت ہو جائیں تو پھر اس پہ عمل کرنا ہی ہے لہذا میں اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب تک حکومت معلوم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم عمل نہیں کریں گے کیوں لہذا میں اس لیے کہ بہت سے لوگوں کی عقل میں شریعت کے احکامات کی مصلحتیں نہیں آ سکتی اب دیکھیں آپ یہی مسلح ایک مثال ہم نے اپنے پاس یہی دے دی اسی مثال کو آپ لے لیں کہ سجدہ کیوں نماز کیوں پڑھنی ہے استعداد پیدا کرنی ہے اب جب تک کہیں نہیں پڑھا تھا ہمیں بھی بھی معلوم یا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ پڑھا تو پھر پتا چلا کہ اچھا حضرت نے اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں ملایا جب تک نہیں پتا تھا نہیں پتا جب پتا چلا تو اب پتا چلا شاہ صاحب رحمت اللہ بناتے ہیں ہر آدمی کی عقل اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کو دریافت کر لے اور ان چیزوں کی اصل طے تک پہنچ سکے اور اپنی عقل نہیں ہے اتنی شاہ صاحب کے بتانے سے معلوم ہوا رحمت اللہ علیہ تو اب جب بتانے سے معلوم ہوا تو اس سے پہلے بھی تو نماز پڑھنی تھی نا شاہ صاحب کہتے ہیں ہر آدمی میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ مصلیتوں کو جان جائے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چیزیں ایسی تھیں بہت سی مصلیتوں کا علم لوگوں کو نہیں ہوتا حضرت رضی اللہ عنہ ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پریشانی تھی اور انہوں نے حضرت وکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر حضرت وکر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے شکوا کیا اور کہا میں نے آپ سے اس وقت کیا تھا بیٹی کی وجہ سے میری طبیعت پہ بوجھ تھا اور آپ نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا تو تب اگر اللہ اس کی تشریح کی انہوں نے کہا مجھے پتا تھا ان دنوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس مصلیت سے میں خاموش رہا تھا اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا تو میں کر لیتا یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی مصلیحت ہے تمہیں رضی اللہ عنہ کو دی پتہ تو اس میں کوئی حکمت کی بات نہیں لیکن علم بھی سب لوگوں کا برابر نہیں ہوتا بہت سی چیزوں کا رضی اللہ کو علم نہیں تھا تو بہت سی فرق پڑ جاتے ہیں اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اچھی بات لکھی تو کہتے ہیں ولی ولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عقولنا اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر اعتبار کرنا زیادہ صحیح ہے نسبت اس کے کہ ہم اپنی عقل پر اعتبار کرو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کام کرو بس ٹھیک ہے کرنا ہے انہوں نے اشارہ کروا دیا کہ نماز پڑھو بس ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے اب آدمی اپنی عقل کو بیچ میں اڑانے لگے کہ ان کی اس بات میں کیا مسئلہ ہے کیا حکمت ہے کچھ نہیں انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جو کچھ کام ہے وہ کرو شاہ اللہ آزماتے ہیں اپنی عقل سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا اعتبار ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ علیہ صلاح السلام اجتہادی خطا بھی نہیں کرتے وہ کوئی حکم اپنی طرف سے دے دے کہ یہ کام کر لو اور اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو تو خدا وہی نازل کر دیتا خدا کہتا ہے یہ چیز نہیں ہو سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا لی ایک معاملے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی قسم کا لی و کما اللہ نے ضروری قرار دیا کہ آپ اپنی قسم کا کبارہ ادا کریں اب یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا شریعت بن جاتی امت کے لیے نبی علیہ صلاح وسلام وسلم اجتہادی خطا امت کے لیے تو سنت ہی ہوتی نا اللہ اس پہ بھی قائم نہیں رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ دین قیامت تک چلنا ہے آج نبی یہ کام کرتا ہے خدا اس پہ چپ رہتا ہے تو امت کا تو کوئی قصور نہیں ہمیں کیا پتا ساری شریعت ہی سرے سے مشکوک کرا پاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پتا نہیں چپ کیوں معذ اللہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کئی واقعات ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیا اللہ تعالیٰ کو وہ چیز منظور نہیں تھی فوراً پر اللہ کلمہ زندہ رہا ان منافقوں نے عذر کیا کہ ہم کیوں جنگ میں نہیں گئے اللہ تعالیٰ اللہ آپ سے درگزر فرمائے کیوں آپ نے انہیں اجازت دے دی تھی مدینہ منورہ میں رہنے فوج سے پیچھے رہنے کی اجازت آپ نے کیوں دے دی تھی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے مبارکہ سے دی تھی ایک ہی صورت تو ہو سکتی ہے نہ اگر دوسری صورت کریں کہ اللہ کی اجازت دے تھی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دی پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو معاف کیا تو کوئی بات نہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے دی تھی خدا نے کہا نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اس کے پیچھے بھی بڑا سلسلہ ہے وہی کا ہے اور مستقل وہی اس کے ساتھ نگرانی کرتی رہتی ہے پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں بھلی ذالک لم یزل ھذا العلم مظنونا بہ علی غیر اہلہ اسی وجہ سے جو حکمتوں کا علم ہے نا شریعت کی حکمتوں کا ہر ہر اہل نااہل آدمی کے سامنے بیان کیے جانے کے بھی قابل نہیں ہے اور اس سے اہل علم چھپاتے بھی ہر آدمی کو اگر آپ اجازت دے دیں کہ شریعت کی اس حکم میں کیا مسئلہ ہے تو وہ اپنے پاس سے نئی سے نئی چیز لائے گا چاہے اس کی وہ بات شریعت کے دوسری چیز سے ٹکراتی ہو اب قرآن کریم میں آیا مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بلنا تھا تم ایک درجے سے دوسرے درجے میں جاؤ گے جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی درجات کی بات کی اب اس آیت کریمہ میں کیا مصلحتیں ہیں ایک درجے سے دوسرے درجے میں بھیجنا سیدھی سادی بات یہ تھی کہ آماد انسانوں کے فرق والے ہوں گے تو جنت کے درجوں میں بھی فرق پڑ جائے گا اس پہ سیارہ ڈائجسٹ کے زمانے میں قرآن نمبر چھپا تھا اس میں اگر آپ پڑھیں تو خاتون نے مضمون لکھا ہے انہوں نے کہا اس میں پیشن گوئی یہ کی گئی ہے کہ تم پہلے چاند پر پہنچو گے پھر چاند سے تم اگلے سیارے پہ جاؤ گے پھر اس سے اگلے سیارے میں جاؤ گے تو یوں تمہارا خلا کا سفر طے ہو اب یہ تقریب نہیں تو اور کیا ہے اتنے ایس ایم ایس آئے اتنے ایس ایم ایس حیرت ہوتی تھی کہ کس کو جواب دیں اور کس کو نہ دیں اور وہ سارے ایسے تھے کہ جی یہ نائن الیون کا جو واقعہ تھا یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان کر دیا اللہ جانے کس طرح بیان کیا ہے کیا کیا ہے معاذ اللہ یہ سب کیا ہے یہ کتاب و سنت کے ساتھ ایک طرح سے کھیلنا ہے مذاق ہے اور کیا کہ سورہ توبہ میں یہ واقعہ آ گیا تھا اور اس کے لمبے چوڑے دلائل بھی اور سب کچھ تو یہ ظلم ہے اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں شریعت کے کاموں کی جو علم اور جو اس کی مصلحتیں ہیں یہ ہر آدمی کے حوالے نہیں کی جا سکتی ہر آدمی اس میں دخل نہیں دے سکتا اور اس سے جو اگلی بات لکھی ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے وہ یشکر ماں یشکر تو کی تفصیل کتاب اللہ اور جو خدا کی کتاب قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے اصول ہیں اور شرائط ہیں وہی شرائط کی فلم کے لیے کہ بہت سخت بات قرآن کریم کی تفسیر کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں مطلب یہ کہ اسے قرآن پڑھا ہوا تو یہ بھی شرط ہے نا نہ پڑھا ہو انگلش میں پڑھا ہو اور اس کی تفسیر شروع کر دے تب یہ بھی اس ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں یہ ہوتا ہے ایک اس یہ جو یہ جو نظریاتی یہ جو عدالت ہے بینچ اس کے ایک صاحب تھے جج اور وہ قرآن کریم سے فیصلے سارے کرتے اور قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے تو ہم نے خود ان سے میں نے پوچھا کہ عربی ان کا نہیں میں انگلش میں تلاوت کیا کرتا ہوں اور وہ انگلش میں قرآن پڑھتے تھے عربی میں قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا اور وہ شریعت اکلیٹ بینچ کے بہت بڑے ہیڈ تھے جج تھے کئی تھے ان نے شریعت کے مطابق اپنے زوم میں لکھے تو کم سے کم قرآن کے لیے یہ شرط ہوئی جانی چاہیے کہ وہ تلفظ کر سکیں پڑھ سکیں اور پھر ایسے ایسے ظالم ہیں جو کراط کے اختلافات کا انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کراط کے اختلاف کوئی چیز نہیں یہ تو ایسے ہی ہے یہ جاوید گاندھی صاحب جو ہیں وہ صاحب کہتے ہیں کوئی کراط نہیں کراطوں کا کیا ہے حالانکہ اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا اسپین کا فرانس کا گئے بھی ہوں گے شاید اور افریقہ کے علاقوں کا تو امت میں اب بھی افسر احمد اللہ علیہ کی رات ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں حرمین شریفین بین میں پڑھی جاتی ہے اور وہاں پر امام ورش رحمت اللہ علیہ کی رات وہ اسی قرآن کو پڑھتے ہیں اور ورش رحمت اللہ علیہ کی رات میں پڑھتے ہیں اور صومالیہ سوڈان وہاں پہ قانون رحمت اللہ کی کراط پہ پڑھتے ہیں یہ تین کراحتوں کے تو ہم خود شاہد ہیں کہ ہم نے مختلف لوگوں سے سنا تو پھر اندازہ ہوا کہ اچھا یہ قرآن کریم اس کراس میں پڑھا جا رہا ہے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں حروف تبدیل ہو جاتے ہیں بہت چیزیں ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات طرح پر جو نازم کیا تھا قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان میں سے تین طریقے اپنی امت میں لائے گئے بعض لوگ جنہیں اللہ نے اس کا علم دیا وہ اور طریقوں میں بھی پڑھتے ہیں وہ بھی اب جو اب تک امت میں اور اور تواتر تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں تو اب یہ شرط ہے کہ قرآن کی قرآتیں نہیں جانتا ہو تو کسے پتا ہو تفسیر کس چیز کی کس طرح سے کرنی اسی طرح یہ شرط ہے تفسیر کے لیے کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے معانی اور مراد کیا ہے اسی طرح اسے پتا ہو کہ متشابہات کیا ہیں اگر کسی انسان کو موقم اور متشابہ آیات کا نہیں پتا وہ ہر اس کا اہل نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تفصیل کرے آئے ہوا معاف نہیں نما تم جہاں بھی بھی اور اللہ تمہارے ساتھ کیا اس کی تفصیل کرنی ہے پھر آئے تعدی کے تبارک تیرے پروردگار کا چہرہ بہت زیادہ برکتوں والا اب چہرے پہ کیا تفصیل کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلے بارے کو ہی شروع کرے گا تو آ جائے گا اللہ اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی اڑاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی ہنسی اڑانا کیا ہے خدا کا ہنسنا کیا ہے یہ سب چیزیں اگر پڑی ہوئی ہوں گی تو چپ کر کے گزر جائے گا اور کہے گا کہ میرا مطلب ان معاملات میں یہی ہے کہ جیسے اللہ نے بیان کر دیا ہے بس ویسے ہی اللہ کا ہنسنا بھی اور اللہ کا مذاق بھی ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے خدا کے حوالے اور اگر اس کی تعبین کرے گا کہ مذاق اللہ تعالیٰ کا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ خدا انہیں سزا دیتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس تعبیر کرنے کے لیے اس کے بعد عربی لغت کا علم ہو کہ عرب اس لفظ کو اس معنی میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ زمانے میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا بھی تھا یا نہیں ہوتا تھا تو جب علم نہ ہو تفسیر کیسے کرے تو جیسے تفسیر مشکل ہے اس طرح یہ بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اور اسی لیے شریعت نے یہ حرام قرار دیا ہے کہ کسی شخص کو جب علم نہ ہو تفسیر کرنے کے لیے جو ضروری علوم ہے تو محض اپنی رائے سے غیر المستند والا ایسی رائے جس کی تعریف سنت بھی نہ کرتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے بھی تائید نہ کرتے ہوں اپنی رائے سے شرکت کے کی حکمتیں بیان کرنا یہ بھی درست نہیں وہ کہتے ہیں جس طرح تفصیل کرنا درست نہیں ہے اس طرح تم اپنے پاس سے حکمتیں بیان نہ کرو جب تک کہ تم اتنا علم نہیں رکھتے اور جب تک کہ تم اس کے اہل نہیں ہو جاتے یہ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ دو چیزیں ایک تو اعمال کا حسن خوبصورتی اور خوب اس کا برا ہونا صرف عقل پہ ہی دار و مدار نہیں ہے نبوت دیا تھا اور دوسری یہ کہ جب تک تمہیں اس کی حکمت معلوم نہ ہو تو کیا تم عمل نہیں کرو گے شاہزاد احمد اللہ عنفر بھی انہوں نے کہا نہیں نہیں پھر بھی عمل کرنا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ الفصال شریعت تکلیف شرعی صحیح مثال کہ شریعت پر عمل کرنا آخر ہے کیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں وہ دو احادیث لائے اور ان دونوں احادیث سے انہوں نے ثابت کیا وہ صحیح مثال اپنے طور پر کہہ رہے ہیں اور واقعی ان کی مثال ہے بھی صحیح وزار مما نا الحق تکلیف بشرائے اور جو اب تک میں تمہیں سمجھا چکا ہوں جو میں کلام کر چکا ہوں اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے ان مسل اور اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے آقا ہے ایک آفیسر ہے ایک آدمی ہے گھر میں بڑا ہے قبیلے میں بڑا ہے مرے نہ ہو گئے کبھی دو اور اس کے غلام جو تھے وہ بیمار ہو گئے علیہ رجلن من خاصت ہی اور اس آدمی نے یہ کہا اپنے کسی سیکٹری سے اپنے کسی خاص آدمی سے کہ دیکھو یہ سارے علاقے میں سارے خاندان میں یا میرے محکمے میں لوگ بیمار ہو گئے ہیں تو ہوں دوا اس سے مقرر کر دیا کہ دیکھو ان لوگوں کو دباؤ ملا ستاؤ اطاس سید اگر یہ اس کی اطاعت کریں گے تو آقا کا حکم مانیں گے ورزے عن سید عمر کا آقا ان سے خوش بھی ہوگا وہ خیرن اور یہ لوگ ٹھیک بھی ہو جائیں گے ورنہ جاؤ مینال مر مرد سے بھی نجات مل جائے گی بھائی ان اصور وہ اور اگر یہ اس آدمی کی بات نہ مانے اصب اس سیدہ تو انہوں نے اصل میں اس آقا کی بات نہیں مانی وہ آتب غذب ہو تو وہ ان کا آقا ان پر ناراض ہوگا وہ جازب اسوا الجزا اور وہ انہیں بری سزا دے گا وہ حلق من المرد اور یہ مرد کس میں ڈوب بھی جائیں گے ختم بھی ہو جائیں گے شاہ صاحب رحمت اللہ نے بڑی آسان بات کی ہے ان شاء اللہ اس سے ترجمے سے بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی بات یہ کہ شاہ صاحب کہتے ہیں جس مرض مرد پھیل خاندان میں محکمے میں کوئی بھی مثال دے لو ایک بڑا افسر ہے اس نے جب دیکھا کہ دفتر میں سب کو زکام ہو گیا ایک آدمی نے دیکھا باپ نے کہ گھر میں جتنے بچے ہیں ان سب کو بخار ہو رہا ہے تو اس نے افسر نے اپنے فیکٹری سے کہہ دیا باپ ہے تو اس نے اپنی بیوی یعنی ماں سے کہہ دیا اور کہا بچوں کا خیال رکھنا سب بچوں کو یہ دوائی آپ پلا دیں کیونکہ یہ مرد عام ہو گیا ہے اب بچے یہ چھوٹے ہیں دفتر میں وہ نہ مانے تو اب استاد جو اصل تھا افسر اور شوہر اس کے درمیان اور ان بچوں کے درمیان ایک اور واسطہ بن گیا وہ ماں کہہ لو کچھ بھی کہہ لو سیکٹری کہہ لو تو اس سیکٹری کی بات کا ماننا اصل میں آخا کی بات کا ماننا اور مانیں گے نجات پا جائیں گے مرض ٹھیک ہو جائے گا اگر نہیں مانیں گے تو پھر ہلاک ہوں گے خود بھی اور اصل میں اس آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے یہ تو نافرمانی کر رہے ہیں آخر ڈاکٹر نے دوا دے دی اسے کہا گھر میں لے جا کے بچوں کو ملا دیں اب بچے اگر باپ کی نہ مانے تو باپ کا ماننا نہ ماننا الگ ہے اصل میں ڈاکٹر کی ڈاکٹر کے نسخے کا انکار ہے اور اگر مان لیں گے تو شفا بھی پا دیں گے ڈاکٹر نے جو کچھ لکھا اس پہ بھی حرم اور اعتماد قائم ہو جائے گا شاہ صاحب رحمت اللہ عرب اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ ہے بات مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کسی کو نہیں نہ صلاح والسلام کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صلاح والسلام کی جس نے ہدایت کی اور بچ گیا نجات پا گیا تو اس نے حقیقت میں لائی کی کی اور اگر اس نے ان کی نہیں مانی تو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی اس نے اللہ ہی کی نہیں مانی یہ ہے اس سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے پتہ چلتا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کا اصل اختیار اللہ کو بڑی بحث ہوئی ہے اس سے لیکن ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس سے حاصل ہے مثلاً حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہہ دیا ان کی بیوی نے شکایت کی کہ یہ صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتا آپ نے فرمایا جب تم تمہاری آنکھ کھلا کرے نماز پڑھ لیا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پوری امت کے لیے جب آنکھ کھلے نماز پڑھ لیا کرو تو کہا کہتے ہیں ایسے نہیں ہے اس شخص کے لیے خاص طور پہ بحث یہ اصل میں پڑتی ہے اس میں اور مبارک کے علاوہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ خدا کے احکامات کو آگے پیچھے کر لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی صحیح رضی اللہ عنہ تھے یا سروسا شری رضی اللہ عنہ تھے بہرحال آیا ہے کتابوں میں نام ان کا انہیں سونے کی انگوٹھی دی تھی یہ پہن وہ سونے کی انگوٹھی پہنتے تو ان پہ کسی نے اعتراض کیا بہت لوگوں نے انہوں نے کہا میں اس انگوٹھی کو نہیں کاٹتا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دی تھی سونے کی انگوٹھی پہننے کے لیے تو بہت پھر وہی شروع ہو جاتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو جائز قرار دے سکتے تھے امت کے لیے یا نہیں تو اس پہ ہنسی فکار سارے بڑے بڑے اصول میں آئما وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل نہیں یہ جتنی آدمی ہیں اس قسم کی روایات ہیں وہ کہتے ہیں اس کے پسے کچھ کا حکم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا اب اس کا ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بھئی آئی تھی بھئی کا کیا ثبوت ہم لوگ دے سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں اصل میں اللہ نے اجازت دی تو پہنا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ سونا دے دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے پاس سے حلال اور حرام کا اختیار نہیں رکھتے تھے اس پہ آج کل بھی لوگ بحث کر رہے ہیں لیکن اصل صورت حال یہ ہے اصول کی جب کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ اتنے حمام رحمت اللہ علیہ صاحب قدیم ہیں انہوں نے بھی اصول میں یہی بات کی اور بڑے بڑے کو کہانی لکھی ہے وہ کہتے ہیں اصول کی بات سرختی نے لکھی ہے ایسے ہی جساس وغیرہ وغیرہ یہ جتنے حنفی کو کہا رہے سب لکھتے ہیں اس کو تو یہ صاحب احمد اللہ بھی یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی در حقیقت اللہ کی نافرمانی اور مثال انہوں نے یہ دی کہ جیسے کوئی بیمار ہو جائے اور درمیان میں جو واسطہ آتا ہے جب تم اس کی نہیں مانو گے تو اصل میں اس کی نہیں مانو گے جس نے دوا بھیجی ہے جس نے دوبارہ فکر کیا ہے دوا داروں کا علاج کیا ہے وہ کا شارخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا رابیہ نلائی کا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان کی ہے فرشتوں سے یہ روایت جو آگے آ رہی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دو روایات تین روایات دو روایات تو وہ لائے مشکات سے اور بھی کتابوں میں آئی ہیں تربتی وغیرہ میں بھی آئی ہے یہ آئی ہیں یہ روایات تیسری روایت لائے ہیں وہ مسلم جو مشکل کی دو روایات اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا نہ ماننا اصل میں اللہ کی بات کا نہ ماننا ہے ان میں سے یہ پہلی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے یہ پہلی حدیث جو ہے مسلوں کا مسلند ایک ایسے آدمی کی مثال ہے جس آدمی نے گھر بنایا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے گھر بنانے کی پہلی جو روایت آئے ہیں یہ آگے مشکات میں اور اس میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا جو وہ موسا شری رضی اللہ عنہ کی روایت اور وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما مثلی و مثل ما باطن اللہ بھی میری مثال اور خدا نے جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا ہے اس کی مثال یہ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی تشریح تھوڑی سی عرض کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال جو کچھ اللہ نے میرے ساتھ بھیجا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہے اچھا یہ یہ, یہ, جو حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو پہلی پارٹی بولتے یہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے شاہ صاحب نے دو آدمی ایک حضرت موسا شری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور ایک یہ جابر رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو پہلے دیکھتے تھے جا ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے آئے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے فقال ان صاحب تم ہاضا مسئلہ تو انہوں نے کہا تمہارے یہ سانپ جو سو رہے ہیں نا ان کی ایک مثال ہے حضرب لہو مثلا کوئی مثال بتاؤ یہ کیا ہے کال آباد ہوں انہوں فرشتوں نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں اور کچھ فرشتوں نے کہا میں نامی متن آنکھ سو رہی ہے بقل یقبان اور دل بیدار فقاد المسل ہوں کا مسل تو دوسرے فرشتوں نے انہیں جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی مثال ایسے سمجھو جب کسی آدمی نے گھر بنایا اور جہالت حالت یہ اور اس نے اس میں دسترخوان بچھایا وباسا دائین اور ایک آدمی کو بھیجا اور اس نے کہا کہ دعوت دو جا کے لوگوں کو بلاؤ لوگوں کو بو آئیں اور میرے دسترخوان پہ کھانا کھائیں پمن اجابت دائیا دخلت دار تو جو آدمی اس بلانے والے کی پکار کو سن کے گھر میں داخل ہوا وہ اقل ماؤ اور بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا ایک تو وہ گرو ہوا وہ مندم یہ جب داڑی اور جتنے اس بلانے والے کی بات کو نہیں مانا لبیت دارا وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہوگا اقل مکدوبہ اور اس نے وہ کھانا بھی نہیں کھایا پکالو اکبل ہوا جو پہلے فرشتے تھے انہوں نے کہا اس کی کوئی تعبیر بیان کرو یہ تو تم نے مثال دے دی لہو ہا تک یہ شخص سونے والا اس کو سمجھے کالا انہوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں دوسرے گروہ نے کہا یقان لیکن دیکھو ان کا دل جاگ رہا ہے آنکھیں گچے سو رہی ہیں تو اس نے کہا جرنا میں نے جو تمہیں مثال ہم لوگوں نے دی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جنت ایک گھر خدا نے بنایا ہے تاش محمد اور اس کی طرف دعوت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد فقط عطا اللہ اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری کی اس نے اللہ کی محمد فقط اللہ اور جس نے نافرمانی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے حقیقت نے اللہ کی نافرمانی کی وہ محمد الفرق الناس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تفریق کرنے والے یہ تو وہ دوسری ہے جشا صاحب رحمت اللہ علیہ لائے ماد یعنی پہلی حدیث اس کے بعد دوسری حدیث جشا صاحب لائے وہ یہ جیسے وہ مساشری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال اور مثال اس چیز کی جسے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے وہ ایسے سمجھو جیسے ایک شخص ہے اور وہ اپنی کسی قوم کے پاس کیا اور اس نے کہا یا قوم انی رائے الجیش بعینیہ لوگوں میں نے لشکر کو حملہ کرنے کے لیے آتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ امنی انن نذیر الریان اور میں بالکل برہنا ہو کے آیا ہوں تاکہ تمہیں سمجھاؤں پر نجا نجا بچو بچاؤ اپنے آپ بکاؤ لوگوں نے اس کی بات مانی من قومی اس قوم سے جسے یہ ڈرا رہا تھا کچھ لوگوں نے پادل چو پن تلک ادا اور انہوں نے شام کو ہی کہ رات کو آ کے دشمن حملہ کرے گا وہ شام کو ہی آہستہ آہستہ چل پڑے اور انہوں نے اپنے آپ کو بچ پنا جاؤ بس وہ بچ گئے وقت زبر کا ختم منہوم اور ایک گروہ ایسا تھا جس نے ان کی بات نہیں مانی بس وہ مکان ہوں وہ رات کو وہیں ٹھہر گئے بس سب بہا قبول جیشو اور پھر کیا ہوا کہ لشکر نے صبح کے وقت آ کے حملہ کر دیا انہوں نے انہیں مارا وج تنا اور ان کی وج اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی فضا کا مسلو یہ مثال ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر کی گئی ہے کہ من اطانی فتبا تو بہی جس شخص نے میری اطاعت کی اور جو چیز میں لے کے آیا ہوں اس کی وقت من آسانی اور جس نے میری نافرمانی کی وقت معاشی تو بہی من الحق اور اس نے اس کو بھی جٹلایا جو کچھ میں لے کے آیا ہوں تم اس مثال سے سمجھ جاؤ شاہ اچھا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے یہ دو آدمی مشکات کی نقل کی تیسری عزیز لائے ہیں مسلم سے یہ جو دو عادی میں پہلی جاب رضی اللہ کی روایت ہے اور انہوں نے کہا کہ حضور ریکٹر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے یہ اب کون کہہ رہا ہے راضی کون ہے حضرت رضی اللہ نے خواب دیکھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ بات آئے یا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا ہے دونوں میں سے اصل بات کیا ہے فرمری کی روایت میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ ہے کہ خرج علینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکثر صلی اللہ علیہ عن ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ انی رائے تو فلم نامی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب اصل میں حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے فرشتے آتے تھے خواب میں آتے تھے علیہ صلاح والسلام کے خواب کے متعلق یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تمام ادیان اس بات پر متفق ہیں تو آپ دیکھیں انجین دیکھیں بہت سے اس میں آئے تمام ادیان والے جانتے ہیں کہ خواب نبی علیہ السلام کا وہ سچا ہوتا ہے یا تو اس کی تعبیر ہوتی ہے اور یا اس کی تعبیر نہیں ہوتی اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ حکم اللہ نے نازل کر دیا یہ حکم آ گیا کبھی آج صلاح کے خواب اللہ کی جانب سے ہوا کرتے ہیں تعبیرات ایسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزیں دی ان کی تعبیرات سامنے آئی اور خواب میں دکھا دیا گیا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ صلاح السلام کے خواب دیکھ لو قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو گویا انہوں نے یہی اس سے سمجھا کہ خدا کی گئی ہے مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے تمبیا علیہ وصلاۃ والسلام کے خواب یہ وہی ہوتے ہیں خدا کا حکم ہوتا ہے اور پھر دوسری طرح جن کے خواب یہ ہوتے ہیں کہ انہیں دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہونا ہے تمہارے ساتھ انبیاء علیہ السلام خاموش رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس اللہ کی طرف سے ہونا ہے تو ہونا ہی ہے خدا کی طرف سے ایک تقدیر میں چیز لکھی ہے تو اس کو کون ڈال سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتے آئے اور وہ سو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان مثلاً تمہارے یہ جو سو رہے ہیں صاحب قبل سے مراد تمہارے صاحب صاحب کا زبان عربی میں عزت کے لیے استعمال ہوتا تھا پہلے زمانوں میں اردو میں بھی استعمال ہوتا تھا حضرت کا لفظ بڑی عزت کے لیے استعمال ہوتا تھا اس لیے آپ آج سے پرانا لٹریچر دو تین سو سال پہلے کا پڑھیں تو دلی کے ساتھ حضرت دہلی لکھا ہوتا ہے حضرت دہلی وہ دہلی اتنا یعنی شہر ایسا تھا کہ اس کی عزت اس کی عظمت شان شوقر کی حکومت دار حکومت اسی طرح صاحب عزت والا آپ ایک سو سال پیچھے بھی چلے جائیں تو اللہ صاحب نے یہ فرمایا شاہد القاد صاحب رحمۃ اللہ کے ترجمے میں ان کے حواشی میں لکھتے ہیں کہ اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں تو صاحب کا اس وقت جو لفتا اللہ تعالیٰ کے لیے عزت اور احترام کے الفاظ تھے جو استعمال کیے جاتے تھے اس سے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہے اللہ کا نام اور ایک ہے اس کی عزت اور احترام کے الفاظ عزت اور احترام کے الفاظ جو ہیں وہ تو کوئی بھی قوم اپنے طور پہ استعمال کر سکتی ہے اور نام جو ہے نا خدا کے وہ کوئی آدمی اپنے پاس سے نام خدا کا نہیں رکھ سکتا خدا کے نام بس وہی ہیں جو اللہ نے نازم کر مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو حکمت کے خلاف ہو لیکن کوئی آدمی کہے کہ میں اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام عاقل رکھنا چاہتا ہوں اسے کوئی اجازت نہیں دیتا کہتے ہیں حدیث میں نہیں آیا قرآن میں نہیں آیا اب ڈاکٹر وہ گئے کہ اللہ کا نام ہے نہیں ہے ڈاکٹر اللہ کا نام اللہ نہ رکھ سکتا ہے اس لیے کہ یہ چیز اور ہے نام بس خدا کے ہوئی ہیں جو کتاب و سنت میں آگے نام کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہاں تعظیمی القاف پاک جلا یہ تعظیم کی چیزیں اللہ صاحب یہ ہر قوم کے لیے اسی طرح خدا کا یہ جو لفظ ہے نا یہ بھی تعظیم کے معنی نہیں آتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے بولتے ہیں خدا خدا خدا تعالیٰ نے نے یہ یہ یہ یہ کہا کہا کا حکم ہے ہے ہم کہتے ہیں وہ درست تو یہاں پر فرمایا کہ تمہارے صاحب کے لیے کوئی مثال بیان کرو تو انہوں نے مثال بیان اور تو دیکھو لہو جو تمہارے صاحب ہیں فرشتوں نے دوسرے گروہ سے کہا کہ ان کی کچھ حالت بیان کرو ان کے لیے تو کال اباز انہوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں کال عین نا ہے اور سو رہی ہے اور دل جاگ رہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا کہ آم سوتی تھی جسمانی رات اور آرام کے لیے اور دل جاگتا رہتا اور دل اس حالت میں بھی اللہ کے احکامات کو قبول کرتا رہتا ہے اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا وضو سونے لیے ٹوٹتا اور یہ حالت بہت سے لوگوں پر تعلیم ہوتی ہے جب دل صاف ہوتا ہے اور دستیے کے مراحل طے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے نہ میں سو رہا تھا نہ میں جاگ رہا تھا میں نے یہ چیز دیکھی یہ وہ کیفیت ہوتی ہے اسی طرح کش بھی ہوتا ہے کہ وہ وہ مراقبہ اب اس مراقبے میں اس کی کیا ہے وہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے وہ ایک خاص کسی چیز کے تصور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی چیز دکھانی ہے تو اس کے ہوش و حواس آہستہ آہستہ معطل ہونا شروع ہوتے ہیں تھوڑے سے معطل ہوتے ہیں اس سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ مطلب پنکھا چل رہا ہے بجلی کی کوئی چیز ہے دروازہ بند ہے کوئی داخل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس کے ساتھ وہ کو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ہے اور اس کی انتہائی حالت انبیاء علیہ صلاح السلام جہاں ہوتی ہے یہ بہت معمولی چیز ہے بلکہ اسے تو اس لائن سے نہ ہی سمجھا جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ وہی بہت بڑی چیز ہے نبوت بہت بڑی چیز ہے لیکن یہ جو صوفیہ کے یہاں کشف ہوتا ہے نا وہ اسی سے ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں حواس کچھ ہوتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوتے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جگہ پر فرمایا کہ میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا میرے ساتھ یہ چیز پیش آئی تو انہوں نے فرشتوں نے کہا انہوں نے کہا اس سستی کی مثال ایسے سمجھو کمت علیہ رجلم جیسے ایک آدمی ہے بنا دارن اس نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد اس نے اس میں دسترخوان دکھایا جیسے کہ اس کی تعبیر میں آگے آ گیا کہ گھر بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور اس اس میں نے دسترخوان بچھایا یعنی جنت کو اللہ نے اس لیے تیار کیا کہ لوگ وہ واٹر گارڈین اور ایک دعوت دینے والے کو بھیجا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہ صلاح علیہ السلام کو اپنے اپنے دور میں پون اجازت باڑیا جس آدمی نے اس بلانے والی دعوت کو مان لیا اصل دار اصل ماحول مطلوبہ وہ داخل بھی ہوا اس گھر میں اور اس نے دسترخوان سے کھایا مطلب یہ تھا جن لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا تو جنت میں بھی چلے جائیں گے اور جنت میں اللہ نے جو بھی انعامات رکھے ہیں ان انعامات سے ان لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور مطلب یہ جنتا اور جس نے دعوت دینے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا نہ وہ جنت میں جائے گا اور نہ وہ دسترخوان سے کھانا کھا سکے شاہ صاحب رحمت اللہ میں مثال بیان کر رہے ہیں کہ ایک درمیان میں آدمی ہے اوپر دوسری طرف ڈاکٹر ہے جو کہتا ہے کہ اس دوائی کو کھلاؤ وہ درمیان کا آدمی اور پھر اس کو اس حکم کو نافذ کرنا ہے اسی طرح انہوں نے مثال حدیث سے دے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں فقاد ابا انہوں نے کہا مثال کو بیان کرو ذرا اس کی وضاحت کرو تاکہ دو لہو صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سے ہوتا یہ ہے کہ مثالوں کی بھی تعبیر ہوتی ہے محاورہ ہوتے تو بچہ پوچھتا ہے اس کا کیا مطلب کوئی محاورہ لے لیں نہ نومن تیل اور نہ راجا ناچن بچہ پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب گدے کے سر پہ تین ہزاروں کو ہیں اسی طرح خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے اسی طرح کشف کی بھی تعبیر ہوتی ہے تو وہ تعبیرات انبیاء علیہ صلاحت السلام کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد امت میں مختلف افراد کو یہ حصہ ملتا ہے اور یہ تعبیر کا علم ایسا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ منصب کے مطابق بھی دے دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی نیک ہو حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کافی کو بھی کبھی کبھی خدا کافی سمجھا دیتا ہے وجہ اس کی ہوتی ہے اس کا منصب اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس سے دکھایا جاتا ہے کہ اگر یہ تم حرکت کرو گے تو اس کے نتیجے میں جنگ ہو سکتی ہے لاکھوں آدمی مر سکتے ہیں نہ یہ رستم جو تھا عمر رضی اللہ جب ایران پہ حملہ کیا ہے تو یہ اپنا خواب بیان کرتا تھا بادشاہ نے جب مشورہ کیا کہ یہ عرب آ رہے ہیں اور حملہ ہو رہا ہے تو میٹنگ ہوئی سارے سردار چھوٹے بڑے سب جمع ہوئے تو بادشاہ نے کہا کہا تو تو گویا ساری ان کی آرمی کا تھا اس نہ بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں کیا آپ میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں میں نے یہ جو ان کا آیا تھا کافی ہمارے پاس پیغام لے کے اس سے پوچھا تھا کہ تم بلیا بیان کرو کہ تمہارا جو آخر ہے جو حکمران ہے سربراہ اس کا حلیہ کیا ہے تو اس نے جو حلیہ بیان کیا وہ میں نے اس سے کچھ دن پہلے خواب اس شخص کو دیکھا تھا تو یہ نہ کہنا کہ رشتم لڑنے سے گھبراتا ہے میں نے خواب سے یہ دیکھا کہ جتنے ہمارے ذخائر ہیں اسلحے کے اور کس کس جگہ پر رکھے ہوئے ہیں ان تمام جگہوں پر تالے لگ گئے اور وہ چابیوں کا گچھا میرے ہاتھ میں تھا اور میں نے وہ چابیوں کا گچھا اس شخص کے ہاتھ پہ رکھا اور میں اس کی تعبیر یہ دیتا ہوں کہ شکست آ جائیں گے مسئلہ اسلحے کا اور فوج کا نہیں ہے یہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے تم میری مانگ تو جو دوسرے تھے انہوں نے کہا تمہیں تو ایسی سی سیدھی باتیں نظر آتی ہیں ہم نے لڑنا ہی لڑنا اور لڑے اور پھر ہوا جو کبھی کبھی منصب کے اعتبار سے کوئی آدمی اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اسے دکھا دیتے منصب اس کا باپ کا کبھی باپ کو کوئی چیز نظر آ جاتی ہے پورے خاندان کے لیے کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ اللہ میں سے ہو عام اللہ کے اچھے بندوں کو بھی بڑوں کو کے کافروں کو یہ خدا کا ایک نظام ہے اس کی بنیاد اللہ کی رحمت ہے تاکہ اس کی مخلوق بچے عذاب سے تاکہ اس کی مخلوق کو کوئی نقصان نہ پہنچے اللہ تعالیٰ اس طرح یہ چیزیں دکھا دیا کرتے ہیں یہاں انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر کرو تاکہ سمجھ میں آئے انہوں نے کہا دیکھو یہ سوئے ہوئے ہیں پھر انہوں نے وہی الفاظ دہرائے کہ حضور عجرت صلی اللہ کا دل جاگ رہا ہے اور یہ آنکھیں سوئی ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو جو گھر بنایا ہے وہ جنت ہے اور جو بلانے والے ہیں اس کی طرف حضور عزت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے حضور عید صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ فرقم فرقم بین الناس کے لوگوں کے درمیان تقریب کرنے والے ہیں یعنی اہل جنت اور اہل جہنم اب الگ ہوتے چلے جائیں کیا تک آخری نبوت تھی جو کی مانے گا جنت میں چلا جائے گا اس گھر میں جائے گا دسترخوان پہ جائے گا کھانا کھا لے گا جو نہیں مانے گا نہ اس گھر میں داخل ہو سکے گا نہ دسترخوان پہ بیٹھ سکے گا نہ ہوتا وہ کھانا کھا سکے گا دوسری مثال دے دی حضرت دیسا شری رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ماں آسانی یا فما ہوئی اور جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا اس حدیث میں جو ماں کا لفظ آیا نا عربی میں بنیادی طور پر ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے بے جان چیزوں کے لیے تو ایسے مواقع پر ماں کو کو من میں تبدیل کر دیتے اور کبھی کبھی اس کی ضرورت نہیں بھی ہوتی بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے چوتھے پارے کے آخر پر فرمایا نا ولا کہا کہا ولا ان سے نکاح نہ کرنا آگے جو نکاح کیا ہے تمہارے باپ دادا ہے اب یہ وانب اس کو عام طور پر نے من میں کر دیا ہے حالانکہ اس موقع پہ من کیسے آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے من کیوں نہیں ناظم کیا علم کو چاہیے کہ اس بات پر غور کریں یہاں پر محدثین نے اس ماں کو مند کر دیا حالانکہ اگر ماں بھی رہے تو بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال اور جو کچھ مجھے دے کر اللہ نے بھیجا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی ہے عطا قومن مکھی قوم کے پاس آیا فقال اور اس نے کہا یا قوم لوگوں انی رائے تو جیش میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا وہ الحجان اور میں جو ہوں نا یہ بالکل تمہیں ڈرانے والا ہوں پر ون نچا بچو بچو میں تو خود دیکھ کے آیا ہوں کہ دشمن کی فوجیں آ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا مثال ہوتی ہے اس لیے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں مثال وضاحت کے لیے ہوتی ہے مثال اصول نہیں ہوتا ہمیشہ حقیقت پہلے ثابت ہوتی ہے پھر اس کی مثال دیا کرتے ہیں کہ مثال سے سمجھو یہ جتنے اللہ کے علاوہ باقی دیگر اولیا اقدام سے زندوں سے وفات شدان سے ماننے والے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں جی اب دیکھو فرض کر تمہیں چھت پہ جانا ہے تو سیڑھی لگاؤ گے نا جب سیڑھی نہیں لگاؤ گے چھت پہ نہیں پہنچو گے تو اسی طرح یہ سیڑھی ضروری ہے اسی طرح اور یہ اللہ کی بھی معاذ اللہ عبادت ضروری ہے ہم کہتے ہیں مثال اس کا گوج وصل اصل ثابت ہو اصل ہی ثابت نہیں ہے یعنی خدا کے ساتھ عبادت کی کسی کو شک کرنا ہی ثابت نہیں ہے تو یہ مثالیں کس بات کی دے رہے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثال دیتے تھے لوگوں کو سمجھائیں ان چیزوں کو جو اصل میں ثابت ہو چکی تو اصل میں رسالت ثابت ہے سب کچھ ہے آپ نے فرمایا جیسے کوئی براہنا ڈرانے والا آتا ہے یہ اریان کا لفظ جو ہے نا یہ عربوں میں استعمال ہوتا تھا کوئی آدمی کپڑے اتار قریانی کسی سارے الفاظ بنے اور یہ جب کسی بہت بڑے حادثے کی اطلاع دینی ہوتی تھی تو وہ قاصد اپنے کپڑے اتار کے سر پہ رکھ لیتا تھا اور کبھی کبھی وہ اس کو ڈنڈے پہ باندھ دیتا تھا اپنے کپڑوں کو ڈنڈا اوپر کر دیتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ جو ننگا آدمی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے بہت بڑی بات ہونے والی اب اس بیان رضی اللہ عنہ نے بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ چاہو اور جا کر مکہ مکرمہ میں اطلاع دو کہ تمہارا خزانہ رک جائے گا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں فلاں مقام پر اور یہی شاہراہ اربوں کی تجارتی کافی یہیں سے گزرتے ہیں اور اگر ہم پہ چھاپا پڑ گیا مارے گئے تو یہ پیسہ مارا جائے گا پچاس کروڑ سے زیادہ سامان حدیث میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کسی عورت کے پاس چند تولے چاندی بھی تھی تو وہ بھی اس نے رضی اللہ عنہ کے کے جاؤ اور تجارت کر آؤ تاکہ جو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں انہیں مارا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں نکلے ہیں اصل میں اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تاکہ ان کی معیشت پر ضرب ایسی کاری پڑے کہ نہ پیسے ہو نہ آئندہ اٹھ کے لڑ سکے یہ جو آیا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں مقابلے کے لیے نکلے تھے یہ بات درست نہیں ہے یہ سب سے پہلے اس چیز کو بدلا تھا شبلی نعمانی اور شبلی نعمانی نے سیرت میں خود لکھا ہے کہ اگرچہ میری اس رائے کے محدثین اور فلاں فلاں لوگ خلاف ہیں لیکن میری رائے یہ ہے اب شبلی نعمانی نے جو لکھا تو ان کے حلقے میں شبلی نعمانی کے یہ سارے لوگ جو متاثر تھے شبلی سے ان میں بنیادی طور پر موجودی صاحب جی تھے انہوں نے تفیم القرآن میں بھی اسی نظریے کو لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ جو نکلے تھے تو بدر میں فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے وہاں سے پھر آگے پرسرا صاحب نے لے لیا اور لوگوں نے لے لیا پھر ابھی صاحب اسلائی نے لے لیا تو ان حضرات سے اپنے اپنے حلقے ہیں بڑے بڑے دائرے ہیں جتنے بھی ہیں تو ان سب نے یہ کہہ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے ہیں مدینہ منورہ سے تو وہ اس لیے نکلے تھے کہ بدر میں جا کے کافروں کے ساتھ لڑیں حالانکہ کتاب و سنت کو آپ اٹھائیں مسلم کی روایات کو جتنی عظیم کی کتابیں صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اس لیے نکلے تھے کہ اتنی کالی ضرب لگائیں ان پکا مقدمہ کے کافروں پر یہ قابلہ رک جائیں ان کا سامان چھین لیں اور ان کے پاس کچھ نہ رہے کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جائیں ہو جائیں تاکہ اقتصادی طور پر ان کا جنگ کے لیے قابل نہ ہو یہ بہت بڑا میدان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتصادیات جنگوں کے بارے میں کیسی اسی لیے جب آپ گئے ہیں ادیبیہ میں تو جو جملے آپ نے بڑے شدید ارشاد فرمائے اس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے کہا ان قریش کو جنگوں نے برباد کر دیا ان کے گھروں میں پاکے پڑ گئے ہیں اور پھر اس سے لڑنے آتے یعنی پیسہ نہیں رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا اس لیے تھا کہ پیسر اس کی پشت شریح مار اللہ صاحب سیرت المصطفیٰ میں بھی کی ہے تو جب یہ قافلے کے متعلق پتا چلا کہ مسلمان اسے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں اب اس کے بھیجا ابن تاخا کو اور ابن تاثا جب مکہ میں داخل ہوا ہے سہار میں وہ روم پہ بیٹھا ہوا تھا بغیر لباس سے اور کپڑے اس نے رکھے ہوئے تھے مکہ والے سارے جمع ہو گئے کہ کیا ہو گیا ہے اس نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اور چلو اور جلدی کرو اور تیاری کرو اور ابو جہاں پر کے لوگ اٹھے ان کے انتہا ایسی ہوتی تھی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ڈرانے والا آیا ہوں جسے بغیر لباس کے کوئی آتا ہے قریانی اسی طرح وہاں ہوتی تھی عربوں میں جب یہ بیت اللہ کا طواف ہوتا قریش جو تھے یہ خود نہیں ننگے ہوتے تھے یہ جتنے عرب آتے تھے نا ان کو یہ پٹی بڑھاتے تھے کہتے تھے انہی کپڑوں میں گناہ کرتے رہے ہو انہی کپڑوں میں خدا کے گھر کا طواف کرو گے کپڑے نہیں لے لو نہیں پیسے زیادہ کرائے پر لے لو تو کرائے پہ کپڑے بھی مل جاتے تھے مکہ مکرمہ میں اور کرائے پر اور خریداشمی بھی مل جاتے تھے لوگ وہاں سے نئے کپڑے لے لیتے تھے یا ان قریش والوں کا لباس لے کے اس اس سے دباؤ کیا کرتے تھے اور یعنی وہاں بھی یہ رضی اللہ عنہ تھی زبار عامر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا جو موضوع ہے نا میں بات سے ذرا ہٹ رہا ہوں مجھے خیال آ گیا ایک اور بات کا یہ یہ لوگوں نے ابھی تک اس کو ایسے نہیں لکھا جیسے لوگوں کو لکھنا چاہیے اسی وجہ سے یہ جتنے بھی مستشرقین ہیں نا یہ بار بار جو کارٹون چھاپتے ہیں اب ہندوؤں نے بھی چھاپے ہیں وہ اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شخص اتنی شادیاں کی کیوں بنیادی بات یہ اس پہ جتنے بھی مرتد وہ جو ہے انگلینڈ کا کیا نام ہاں رشتی رشتی نے اسی پہ بکواس لکھا ہے جو کچھ لکھا ہے وہاں پر اور مسلمانوں میں اب تک کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس سارے مرحلے کو پڑھے اور اچھی طرح مطالعہ کرے پانچ سات سال اسی موضوع کو پڑھتا رہے اور پھر لکھے کہ اصل میں کی شادیوں کی بات کیا ہے ابھی ایک آدمی اس نے بھی ایک مضمون لکھا عائشہ عائشہ رضی رضی اللہ اللہ عنہ عنہ لکھ چھ سال کی اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کم سے کم بھی پچاس باون برس کی تھی یہ شادی کیسے ہو گئی اب اس پہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں تو ایک صاحب پڑھے انہوں نے مضمون کو لا کے پڑھایا تو کہنے لگے میں اس پہ ہنس کیا ہوں اس معاملے میں یہ کچھ مدد مجھے ملنی چاہیے میرا ایمان نازارج ہو جائے میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کب کی تھی عائشہ رضی اللہ ان نہیں کی بڑے حیران ہوئے میں نے کہا سوال کو بدلو اور جتنی واقعات ہیں شادی کے سب کو پڑھو اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اس کی ابتدا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ عنہ سے اپنا خواب بیان کیا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کی ضرورت ہے بچے چھوٹے ہیں بچیاں چھوٹی ہیں ان کی دیکھ بھال کر کے کام کون سنبھالے تو انہوں نے کہا کہ دو رشتے ہیں ایک رشتہ تو ہے سودا رضی اللہ عنہ بات نمبول رومن بنی اور ایک رشتہ آپ ہی کے بھائی بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں چھوٹے ہوتے میں رشتے ہوتے تھے یہ تو ان کا رواج اصل بات آگے چلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولا نے جب یہ بات کہی تو میں نے خواب میں دیکھا عائشہ تمہیں کہ مجھے کپڑے میں ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے کوئی چیز دی گئی جنت سے لا کے یہ کہ جگہ آیا جنت کے تو الفاظ نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجھے ریشمی کپڑے میں چیز دی گئی رشتوں نے کہا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے میں نے اسے کھولا تو وہ اس میں تو تم تھی پھر دوسرا خواب اس اللہ صلی اللہ علیہ نے ایسے ہی دیکھا اور آپ نے فرمایا میں نے سوچا کہ اللہ کو مجھے منظور ہوگا تو ہو جائے گا نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا اس کو کوئی نہیں بیان کرتا ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ آزم کو نہیں کیا اب تو اوپر سے آیا اب ادھر جاؤ اللہ سے پوچھو کہ یہ کیوں کیا جو خواب دکھایا ہے حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہو چکا تھا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ اتنے بڑے گھرانے میں ہوا تھا کہ وہاں نہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اور وہ وہ لوگ تھے طائف سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو مکہ والوں نے دروازے بند کر دیے کوئی مکہ مکرمہ میں آنے کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ سے کہا زید کہنے لگے میں بڑا پریشان تھا کہ کہاں جائیں اور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم گئے کیوں تھے اس وجہ سے گئے تھے کہ مطالب کا انتقال ہو گیا تھا عربوں کا یہ پورا نظام تھا یہ قبائلی نظام تھا پناہ کے جیتے تھے اب بھی قبائلی نظام ہے آپ سرحد میں چلے جائیں بلوچستان میں دنیا میں کہیں چلے جائیں جو قبیلے کا سردار کہتا ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں آپ ہمارے تحفظ میں دنیا لڑ جائے مر جائے وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیتے اپنے مہمان ہم نے اس کی گارنٹی دی ہے آپ دیکھیں نا امیرکن سٹیزن شپ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا سٹیزن گارنٹی دی آپ ہم نے اس کو امن امان کی تم کیسے ایسے آپ کو چھیڑ سکتے ہو یہی قبائلی ملاتا ابو طالب نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پناہ میں لے رکھا تھا اب جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو مکہ میں اب کون پناہ میں لیتا ابو لاب تو لے نہیں سکتا تھا ابو لاب اتنا اتنا کھلاتا تھا لوگوں کو اتنا بڑا اس کا دسترخوان تھا ابو لاب کو لوگ جواب کہتے تھے لوگ کہتے تھے ہاتھ میں وقت ہے لیکن بد وقتی اس کی غالب آئی تو کیسی غالب آئی اب بنا دینے والا کوئی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے کہ کوئی قبیلہ مجھے بنا دے دے طائف پہ یہ بات نہیں بنی واقع تو پکا والا دروازے بند بند کے تو آپ نے اسے رضی اللہ عنہ کہا کہ زید جاؤ اور جبید متمد اور وہ میرے والد کے دوست ہیں ان سے بات کر تو یہ جب زید رضی عنہ نے جا کر سے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہے اور ایسے اور عبداللہ سے آپ کے تعلقات تھے تو انہوں نے کہا واقعی وہ تو میرا تجارت کا دوست تھا اس جوانی میں انتقال ہو گیا اور یہ لڑکا اس کا میری بنا میں اس کے سات بیٹے تھے یہ آٹھوں باپ بیٹے اسلحہ لگا کر سارا کچھ پہن کے آئے انہوں نے دباؤ کیا اور ساتھی اللہ صلی اللہ وسلم کو لے کے چلے مکہ والے سر پیٹیا بچار میں نے جا کر ہاتھ جوڑے اس سے کہا تو اسے اپنی بنا دینا انہوں نے طواف کیا اور اس کے بعد انہوں نے آ کر مکہ کی بھری مجلس میں اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دی ہے اور دیکھو اگر اس شخص کو کچھ ہو گیا تو مجھ سے برا نہیں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشہور دعا ہے آپ نے میں دعا مانگ رہا تھا اور مجھے بنا دے رہے تھے یہ ساری چیزیں آ گئی اب اب اب اس موقع پر جب بنا انہوں نے دے دی تو اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ تاشر دلانا سے کیا ہوا تھا حضرت مطلب رضی اللہ عنہ کی صاحبزاد تھی اور ان کے بیٹے کا رشتہ تھا اس خاندان میں بلا کون رشتہ توڑ سکتا تھا اسی لیے لکھا ہے کہ آثار اللہ بحال نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا کیونکہ خدا نے آپ نے دکھا پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی حالات ایسے پیدا کر دیا تو وہ رضی اللہ عنہ کی ہمت نہیں کہنا کر آ کر شرافت اب بھی اب بھی شرف آپ کے آئی ہے رشتے میں جب ہاں ہو جاتی ہے تو بڑی مشکل ہوتا ہے نا اس کا کرنا تو وہ تو رضی اللہ ہم کیسے نہ کر سکتے تھے ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ لیے تھے تو اتفاقی طور پہ حالات بلکہ اتفاق کیا اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنا دیے کہ یہاں سے انکار ہو گیا لڑکے والا نے خود انکار کر دیا انکار کر دیا تو صلی اللہ علیہ ساتھ شادی ہو گئی تب نے کہا یہ تھا معاملہ اب بتاؤ تو نے کہا جی اب ٹھیک اب سمجھ میں آتی ہے بات میں کا پتا تعالیٰ پہ یہ اعتراض جاتا ہے کہ خدا نے یہ کیوں کیا اب یہ دوسرے پوچھیں کہ یہ جب ملاقات ہو کہ انہوں نے کیوں کیا یہ ادھر کی بات ہے نا تو اسی طرح یہ بات تو اس سے جلدی تھی زبان ان کے عامر کی رضی اللہ عنہ یہ زبان جو خاتون تھی جن کی عربوں میں حسن کی مثال دی جاتی تھی ان خواتین میں سے ایک تھی اور ان کا نکاح ہو گیا ان حوضہ حنفی سے اور ابو حوزہ جو تھے ان سے ان کیا اولاد تھی ان کا انتقال ہو گیا حسن اللہ نے بہت زبردست کیا ہاں مثال میں کہتے تھے اور پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا ابو حوزہ کا تو مالدار بھی ہو گئی پیسے وراثت پہ مل گئے بہت بڑا مال انہیں ملا اس کے بعد دوسرا نکاح ہوا کا عبداللہ ابن جدان کا اور زبار کی اللہ اس وقت کافر شرکت شرکا تھا جدان کے ساتھ نکاح میں یہ مطمئن نہیں تھی لیکن ہو گیا اور عبداللہ جدان کے ساتھ جب شادی ہوئی تو ایک دن یہ آئیں طواف کے لیے اور طواف میں ان کی نظر پڑ گئی ہشام اتنے مغیرہ تھا اور ہشام اتنے مغیرہ جو تھا وہ سب کا مقدمہ تھا بہت بڑا سردار تھا اتنا بڑا تھا جب وقت نہیں ہے اس کے متعلق کیا بیان کریں وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ عرب جب تاریخ لکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ واقعہ اس سال میں ہوا ہے جب مکہ مقدمہ پہ ہاتھیوں نے حملہ کیا تھا اتنا بڑا واقعہ تھا اور پھر تاریخ لکھتے تھے تو کہتے تھے یہ اس سال میں ہوا ہے جس سال میں بیت اللہ بنا تھا یہ بھی بڑا واقعہ تھا اور پھر کہتے تھے کہ یہ اس سال میں ہوا ہے جس سال میں ہشام ابن مغیرہ کا انتقال ہوا تھا تو ہشام کا انتقال اربوں کو ہدا دینے والی چیز تھی انہوں نے اس کے نام بھی کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کے دور سے قبل مسیح تو مسیح علیہ السلام شخصیت ہے نا سکندر اعظم کی شخصیت اتنا بڑا آدمی تھا یہ ہشام ابن مغیرہ ہشام ابن مغیرہ نے دیکھا اور طواف کے دوران ہشام نے بھی اسے دیکھ لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر ہشام نے اس کے بعد میں کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا راضی میں بھی ہوں لیکن میری تو شادی عبداللہ اپنے جران سے ہوئی بھی شدہ شدہ یہ خبر اللہ کے زبان کو مل گئی اور اس نے مطالبہ کر دیا زبان رضی اللہ عنہ نے مجھے تلاش کو تو عبداللہ سمجھ گیا اور عبداللہ خود بہت بڑا تھا اتنا بڑا آدمی تھا کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اپنے زبان کھانا کھلاتا تھا لوگوں اتنا بڑا دفتر کام چکا ہوتا ہے تو اس سے جب کہا آنے کہ مجھے طلاق دے دو تو وہ نہیں مانے جب زیادہ طلاق کے اصرار ہوا تو انہوں نے کہا کہ میری کچھ شرائط ہیں تم یہ پوری کرو اور وعدہ مجھ سے کرو تو میں طلاق دیتا ہوں اور یہ میں بڑی عورت ہو یا مرد جو وعدہ کر لیتے تھے اس سے نہیں کرتے تھے زبان کی بڑی اہمیت تھی کیا بولا اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم شام اپنے مغیرہ سے شادی نہیں کرو اس نے کہا اور اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہشام ابن مغیرہ سے تمہاری شادی ہوئی تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ بیت اللہ کا ننگے ہو کے طواف کرو یہ اس نے شرط اس لیے لگائی کہ اتنے بڑے خاندان کی زباں خود عورت ہے اتنے حسن والی ہے یہ کر نہیں سکے گی اس پہ ہاں کرے گی نہیں جب نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ میری بیوی بن کے رہے گی انہوں نے ہاں کر دی ایشان ابن وغیرہ سے مشورہ کیا اس نے کہا کر دو ہاں اس نے ہاں کر دی طلاق کو طلاق کے بعد جب ہشام سے شادی ہوئی ہے تو آیا اور اس نے کہا دیکھو اب یہ میری بیوی ہے زبا اور اس نے اپنے پچھلے شوہر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس حالت میں بیت اللہ کا طواف کرے اور میں اپنی زبان سے نہیں پھرتا اور میرے ہی کہنے پہ اس نے ہاں کسی بیت اللہ کو خالی کر اور سب دروازے بند ہو گئے بیت اللہ خالی ہو گیا اور سگاب طواف کر کے باہر آ جاتا یہ زبان کی پابندی کی اتنی بڑی مثال ہے اس عورت کے سالت نے طواف کیا الفقا میں نے اپنے شوہر سے جو بات کی تھی وہ پوری ہوگی اس ایشان ابن مغیرہ کا انتقال ہو گیا ایشان ابن مغیرہ کے یہ بات بریانی سے چلی تھی کہ ایسے ایسے لوگ تھے ہشام ابن مغیرہ کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زباد کے عامر کو پیغام بھیجا کہ میں نکاح کرنا ہوں اور ان کے عامر ان کے بیٹے تھے سلما اور حارث اور وہ دونوں صحابی سلمہ ابن ہشام بھی اور حارث ابن ہشام اور سلما ابن ہشام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ سے ذکر کرنا تو انہوں نے ذکر کیا تو ماں نے پوچھا کہ بیٹے تم نے کیا کہا تو انہوں نے کہا میں نے جو کہا کہ میں مشورہ کروں گا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کسی سے مشورہ کرو گے لیکن یہ نکاح ہوا نہیں <laughs> اتنا تو ثابت ہے حدیث سے کہ رسول اللہ اللہ صلی وسلم کا پیغام بھیجا گیا تھا لیکن کیوں نہیں ہوا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زبار رضی اللہ عنہ جو تھی ان میں یہ بات تو مسلمہ تھی کہ حسن کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ ان میں جو جسے جسے کہتے کہتے ہیں ہیں نا ناپ کا ہونا یہ بہت بڑی چیز بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتی بھی تھی غرور بھی نا حسن جب ہو تو یہ چیزیں آتی ہیں کے ساتھ مار مل جائے تو پھر کس کی پرواہ یا تو اس وجہ سے نکاح نہیں ہوا ہوگا لیکن یہ لوگوں کا اپنا انداز ہے یا پھر بہت محدثین نے لکھا ہے بات نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پتا چلی تو ان کا انداز کے رسول واپسی عمر میں دس سال بڑی ہے اور اس کے منہ میں کوئی دانت نہیں رہا اور وہ جو حسن تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو آج صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس کا نکاح نہ کریں بہرحال کچھ بھی ہوا ہو یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں لیکن زبا رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا دس ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے ان سے انتقال بھی ہو گیا تھا تو یہ لوگ اریانی جو ہے نا عربوں میں یہ اس طرح بھی آتی تھی اس طرح بھی آتی تو بدر میں بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ آدمی آیا اطلاع دینے مکہ مکرمہ میں بالکل اریان تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم آیا وہ آیا اس سے کہا لوگوں بچو بچو من قومی لوگوں میں سے ایک قوم نے اس کی بات مانی فاض رجو فن کر اور وہ آہستہ آہستہ شام کو ہی چل پڑے انہوں نے کہا جو تمہیں آیا یہ سچ کہتا ہے رات کو دشمن حملہ کر دے گا ارب حملہ کرتے تھے این صبح کے وقت اسی لیے آئے بنادور یاد ہوا یاد قدر یہ جو آیا ہیں ہر مغل رات صبح اور صبح کے وقت غارت گری کرنے والے حملہ ہوتا تھا صبح کے وقت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزان کا انتظار کرتے تھے اور اگر بستی سے آزان کی آواز آ جاتی تھی ان پہ حملہ نہ کرو یہاں مسلمان بھی ہے کیونکہ مسلمان پھیل گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ پھر دیکھو وہ لوگ بچ گئے وہ بچ گئے اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس آنے والے کافی کی تکلیف کی پر سب پڑا جائش اور پھر لشکر نے انہیں صبح صبح آ لیا اور اس نے تو آپ وجہ اور اس لشکر نے انہیں ہلاک کر دیا ہلاک نہیں انہیں جڑ سے اکھیڑ دیا فضال کا مسلو یہ مثال ہے ایسے من اطانی پتبا ماجی صبح اس شخص کی جس نے میری اطاعت کی اور جو کچھ میں لایا اس پہ وہ چلا اور یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے مجھے جھٹلایا اور جو میں پیغام لے کے آیا ہوں اس کو جھٹلایا تو دیکھو اس کے در حقیقت اللہ ہو جاتا ہے پشا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں احادیث سے اپنی بات کی تعریف اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے اس طرح کی اطاعت اور نافرمانی یہ دونوں چیزیں اللہ کی اطاعت اور نافرمانی میں شمار کی جائیں گی تو جو چیزیں احادیث میں آ گئی ہیں اسے مانو حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم بس اس پہ عمل کرو تیسری حدیث وہ لائیں مسلم کی اور اس کا لائیں یہ تین شاید الرحيم